السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا لا شریک واشد شریق اللہ وشد الحمدن ابد اللہ وسلم وصحاب منی تدابی وسنب سنت مدین وبعد نماز کی سنتوں کا تذکرہ اس سے پہلے کے درس میں کیا گیا تھا اور تقریباً سات سنتیں آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے بتائی گئی تھی اور جو باقی سنتیں ہیں تمام سنتوں کا یہ احاطہ تو اس کتاب کے اندر نہیں کیا گیا ہے جو سنتیں بتائی گئی ہیں ذکر کی گئی ہیں انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے لیکن سرسری طور پر گزشتہ درس میں جن سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا نماز کے اندر جو سنتیں کرنی چاہیے ہم کو اس کا ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں پہلی بات شیخ نے بیان کی تھی دعائے ثنا پڑھنا یہ سنت ہے یعنی واجب اور رکن نہیں ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اپنا ہاتھ سینے پر باندھے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان جب رکو میں جائے تب بلکہ رکو سے پہلے جب انسان نماز میں داخل ہوتا اس وقت اور رکو میں جائے تب رکو کے بعد سر اٹھائے تب ایسے ہی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو ان مقامات پر انسان کو کیا کرنا چاہیے رفا دین کرنا چاہیے ٹھیک ہے شروع میں نماز میں داخل ہوتے وقت اس کے بعد رکو میں جاتے وقت اس کے بعد رکو سے سر اٹھانے کے وقت اور چوتھا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ چار مقامات ہیں جن میں دین کرنا مصنون ہے یہ تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات انہوں نے بیان کی تھی کہ رکو اور سجدے میں ایک ایک بار دعا کرنا تو واجب ہے لیکن اس سے انسان اگر زیادہ کرتا ہے تو یہ سنت ہے آپ رقو میں سبحان ربی العلی پڑھتے نا سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ پڑھا جاتا ہے اب انسان ایک بار اگر پڑھ لے گا تو واجب ادا ہو جائے گا لیکن انسان اس سے زیادہ اگر پڑھتا تین بار پانچ بار سات بار تو اور زیادہ بہتر ہے سنت ہے یہ پانچویں چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ رکو کے بعد کھڑے ہو تو کیا کہتے ہیں سمی اللہ علیہ اور ربنا ولکل حمد تو یہاں تک تو کہنا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ کہنا آپ کے لیے سنت ہے ربنا اولکر حمدن حمدی بن مبارکن فی اور بھی دعا آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ مصنون ہے چھٹی بات انہوں نے کیا بیان کی تھی کہ دو سدوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اگر آپ ایک بار رب فرلی کہیں گے تو ادا ہو جائے گا لیکن اگر زیادہ کہتے ہیں رب فرلی رب فرلی یا اللہ مغفرلی ورحمنی نہیں واہ ورزقنی ور تو یہ مصنون ہے ٹھیک ہے ایک بار کہنا تو واجب ہے بہت سارے لوگ دو سدوں کے درمیان بیٹھتے تو ہوں لیکن دعا نہیں کرتے ہیں دعا کرنا چاہیے دعا کرنا واجب ہے کم سے کم ایک مرتبہ رب فرلی انسان کہے اس سے زیادہ اگر آپ کہتے ہیں الحمد للہ جتنا زیادہ کہیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا تو یہ سات چیزیں تھیں جو گزشتہ درسموں نے پڑھی تھیں آٹھویں چیز کیا ہے یہاں مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرے تو سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے بغل سے دور رکھے یہ پیٹ سے یہ بازو نہیں ہے یہاں سے دور رکھے اور ایسے ہی اپنے پیٹ کو کیا کرے ران سے اونچے رکھے یعنی کہ ران اور پیٹ مل جائے اس کا اور اپنی رانوں کو اپنی پڈلی سے کیا کرے اوپر رکھے یعنی کہ ران اور پڈلی ملا رہے سجدہ کرے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بلکہ ہاتھ دور رکھنا ہے پیٹ سے نہیں ملنا چاہیے ایسے انسان کا جو پیٹ ہے وہ رام سے نہیں ملنا چاہیے کہ تم اسرے ملا کر کے سجدہ کرے بلکہ الگ ہونا چاہیے تو کیا ہے یہ سنت ہے اس طریقے سے کرنا بات سمجھ کہ نہیں سمجھ آئے لوگوں کو جی۔ ٹھیک ہے جی ہاں اور نوی چیز کیا ہے کہ جب انسان سجدہ کرے تو سجدہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے اوپر رکھے یہ کوہنی کو ٹھیک ہے کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کو زمین پر بچھا دیتے ہیں ان کی کوہنی زمین پر رہتی غلط ہے یہ ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا اور یہ سب کے لیے منع ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے منع ہے یہ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے مت بیٹھو وہ کیسے بیٹھتا ہے وہ اپنی کوہنی کو زمین پر لگاتا ہے تو ہمارے نبی نے ان کی مشابت اختیار کرنے سے جانور وغیرہ سے منع کیا ہے تو آدمی کی کوہنی زمین سے اوپر ہونی چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے کتنی اوپر آپ کی کونی ہوتی تھی کہ بکری کا بچہ آپ کے پیٹ کے اندر سے گزر سکتا تھا جی ہاں تو اگر یہ کونی زمین میں رہے گی تو کیسے گزرے گا بچہ کونی اوپر اڑا کر کے رکھتے تھے آپ تو کونی بھی ہمیں اوپر اٹھا کے رکھنا چاہیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ نو چیزیں ہو گئی ہیں اس طریقے سے تشہد کے اندر جیسے دو تشدد آئی نماز ہے تو پہلی تشہد میں آدمی کیسے بیٹھے گا جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس کو ابتراش کہتے ہیں افطراش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا دے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے اور جو داہنا پاؤں نا اس کو انسان کھڑا کر لے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو افتراش کہا جاتا ہے افطراش یعنی آپ نے بائیں پاؤں کو زمین پر پھیلا دیا اور اس پر بیٹھ گئے آپ اور داہنے پاؤں کو آپ نے کیا کیا ہاں۔ کھڑا کر دیا ہے تو دو سجدوں کے درمیان اور اگر دو تشود والی نماز ہے تو پہلی تشود کے اندر اس طریقے سے انسان بیٹھتا ہے تو یہ اس طریقے سے بیٹھنا یہ کیا ہے مصنون ہے اگر آپ کسی اور طریقے سے بیٹھ جائیں گے مان لیجیے آپ دونوں پاؤں پہ بیٹھ گئے ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ آپ نے اپنا لیا تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت آپ کی رہ جائے گی اجر میں کمی ہو جائے گی کیونکہ سنت کا مطلب کیا ہے کرنے سے انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو انسان کی نماز ہو جائے گی گناہ نہیں ہوگا اس کو تو اس طریقے سے بیٹھنا مصنون ہے طریقہ سمجھ آ گیا عام طور پر لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں دو سدوں کے درمیان کیسے انسان بیٹھتا ہے دائنے پاؤں کو کھڑا کرتا ہے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اس پر بیٹھ جاتا ہے اس کو افتراش کہتے ہیں عربی زبان میں افتراش مانے ہوتے پھیلانا تو آپ نے گویا کہ اپنے پاؤں کو بایاں پاؤں کو پھیلا دیا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے اس کو افطراش کہتے ہیں تو اس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے اس میں دو سدوں کے درمیان اور دو تشود والی اگر نماز ہے تو پہلے تشود میں کیا ہے اس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے دو سدوں کے درمیان کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایڑیوں کو کھڑا رکھتے تھے پاؤں کو اور اپنی ایڑی پر بیٹھ جاتے تھے یہ بھی مصنون ہے یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور اس پر آپ بیٹھ جائیں یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے تھے ذرا آپ کر کے بتائیے تو اس کو جو بھی میں نے بتایا کیسے کریں گے نہیں یہ تو افتراش ہو گیا نہیں دونوں پاؤں کیے کیجیے دونوں پاؤں ہاں یہ ہاں یہ بھی ایسا بھی کبھی کبھی آپ کر سکتے دو سدوں کے درمیان اور افتراش جو افطراش بتائیے لوگوں کو افطراش دو سدوں کے درمیان کیسے بیٹھتے ہیں دو سدوں کے ہاں یہ افطراش ہے یہ جو ہے آپ نے بیاں پاؤں بچھا دیا نیچے اس پر بیٹھے گی اس کو کیا کہتے ہیں افتراش دہنا پاؤں کھڑا ہے نا دہنا پاؤں کھڑا ہے کدھر ہیں قبلے کی طرف ہیں اس کو افتراش کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کب کریں گے دو سجدوں کے درمیان بھی اور دو تشود والی نماز تو پہلے تشود میں ٹھیک ہے گیارہویں بات یہ ہے کہ تورک تورک اس میں کریں گے جس میں انسان سلام پھیرتا ہے یہاں شیخ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر دو والی نماز ہے تو آخری تشود میں تورک کریں گے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ تشود جس میں انسان سلام پھیرے گا اس میں انسان کو تورک کرنا ہے تورک کا مطلب یہ ہے کہ بایاں پاؤں آپ دائنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں گے اور پھر زمین پر آپ بیٹھ جائیں گے اس کو تورک کہتے ہیں آپ نے بھی کیا تھا ذرا بتائیے اس کو تورک یہ یہ باؤں ادھر نکالیے بایاں پاؤں ہاں۔ ادھر اس کو یہاں رکھیے نا اس کو ایسا نہیں بھائی اس کو یہ رکھیے ہاں اب اس کو آپ وہاں نکالیے ادھر جی۔ اس کو ہاں۔ دائنے پاؤں کے نیچے سے باہر کیجیے دائنے پاؤں کے نیچے سے ہاں،, ہاں جی ہاں ہاں ہاں بس یہ ہاں، نہیں یہ سنت ہے بیٹھنا نہیں نہیں بیٹھنا چاہیے اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھو ایسا اچھا، نہیں نہیں کوئی مشکل بات نا آسان بات دبلے پتر انسان ہو بھائی میں موٹا ہوں بیٹھتا ہوں ایسے الحمد للہ آپ تو دبلے پتلے انسان ہو جیسے بیٹھے تو مشکل ہے نا مشکل نہیں ہے لیکن سنت ہے یہ آپ ماشاء اللہ دان دیتے ہو مؤذن ہو اقامت کہتے ہو ماشاء اللہ <laughs> اچھا۔ تو اس کو تورک کہتے توری اچھا۔ میں ہاں،, ہاں تو بیٹھو ٹھیک ہے ہاں، اس میں زیادہ ہے اللہ کے سر کہتی ہے اسے باقاعدہ تو جس میں آپ سلام پھیریں گے اس میں تور کرنا چاہیے ہاں۔ جس میں بھی آپ سلام پھیریں گے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھائے دو رکھا تو تور کیا اس میں سلام پھیرا تو فجر میں بھی آپ تور کریں گے ہر وہ تشود جس میں انسان سلام پھیرے گا اس میں انسان کو تورک کرنا ہے یہ سنت ہے یہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اجر میں کمی ہوگی کیونکہ مانوی تور تورک مطلب یہ اس کو آگے نکال دینا بائیں پاؤں کو اور اپنی جو ہے سرین کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھنا اس کو تور کہا جاتا ہے طریقہ دیکھا آپ لوگ نا اس کو تور سنت ہے کرنا اور کرنا چاہیے یہ مانوی کا عمل ہے یہ بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں ایک دو حدیثیں نہیں ہیں ٹھیک ہے بارہویں چیز انہوں نے بیان کی شیخ نے کہ پہلے تشود دوسرے تشود میں جب انسان بیٹھتا ہے تو بیٹھنے سے لے کر کے جب تک کھڑا نہ ہو جائے جب تک سلام نہ پھیر دے اپنے دہنے ہاتھ کی انگلی کو حرکت دینا ٹھیک ہے یہ جو شہادت کی انگلی ہے جب انسان تشود میں یادنا پڑھتا تحیات اللہ سلوات ہو یہ بات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ عباد اللہ صحیح تو انسان انگلی کو ہلاتا رہے حرکت دیتا رہے ٹھیک ہے اس کو حرکت دیں انگلی کو تشود کے اندر جب تک تشود میں ہے اگر پہلا تشود ہے تو انسان کھڑا ہو جائے گا اور اگر وہ جس میں انسان کو سلام پھیرنا ہے سلام پھیرے گا تو جب تک سلام نہ پھیر لے یا جب تک تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کو کیا کرنا ہے انگلی تشود میں ہلاتے رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع تصور سے لے کر کے اور آخر تک انگلی کو حرکت دیتے تھے ٹھیک ہے تو انسان اس طریقے سے انگلی کیا کرے حرکت دے اس کو اوپر نیچے کرے ہلاتا رہے دھیرے دھیرے اس طریقے سے تو اس کو تشود کہا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تحریک یعنی انگلی کو حرکت دینا یہ بھی سنت ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن میں کمی ہوگی ہمارے بھی نے کیا اللہ کے حدیث ہے یہ شیطان پر ہتھوڑے زیادہ سخت ہے ہتھوڑی زیادہ اس پر گرا گزرتی ہے چیز تو ہمیں شیطان کو کیا کرنا ہے اس کو جو ہے تکلیف دینا ہے یا اس کے اوپر ایسا عمل کرنا جو اس پر گرا گزرے ہے نا تو اس لیے انسان اگر یہ حرکت کرتا ہے اس طریقے سے انگلیوں کو تو شیطان کو مایوسی ہوتی ہے شیطان پر بہت بوجھل گزرتا ہے یہ چیز انگلی کو حرکت دینا تو لہٰذا ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے چوتھی اور اس کے بعد چودہویں چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ آخری تشود میں دعا کرنا تیات اور درو شریف پڑھنا تو واجب ہے ضروری پڑھنا ہے نا اس سے پہلے پڑھ چکے آپ لوگ لیکن دعا کرنا واجب نہیں ہے اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تیات درو شریف پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن دعا آخری تشود کے اندر انسان کو کرنا چاہیے اللہ عمین تنفسی قطیر ولاقر فخر علی مغفر تمن کا اور ہم نے ان رحیم یہ دعا آتی ہے اس طریقے اللہ من اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فضرت الماح والممات ومن شر فض المسیحت الدجال یہ انسان عیسائی دعائیں انسان پڑھے رب عینی اللہ ذکری کا و کا و حسن عبادتی یہ بھی دعا پڑھے رب عینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی اس کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہے یہ جو کیلنڈر یہ جو آپ کے یہاں وہ ہے نا اس میں دیکھیے سلام پھیرنے کے بعد لکھا غالباً وہ صحیح نہیں ہے بہتر کیا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کیونکہ نسائی کی حدیث ہے اس میں فصلہ کا لفظ آتا ہے کہ نماز میں تو آپ نماز میں آخر میں یہ دعا کرتے تھے یا معاذ بن جبل کو آپ نے اس کا حکم دیا وصیت فرمائی تو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے رب علا ذکری کا و شکر کا وہ حسن عبادتی ٹھیک ہے کیونکہ بعد حدیثوں کے اندر صلاح کا لفظ نہیں ہے دوبرا کل صلاح تو دبر کا مطلب لوگوں نے سمجھا کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیونکہ دبر کہتے ہیں آخر چیز کو ٹھیک ہے لیکن دوسری حدیث کے اندر فصلا کا لفظ ہے تو کیا مطلب ہوا کہ نماز میں آخر میں کرنا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کیونکہ آپ سلام پھیر دیں گے تو نماز سے نکل جائیں گے نا نماز میں کہاں رہیں گے آپ نماز سے باہر ہوگے اس لیے جب سلام پھیرنے سے پہلے انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اب آئنی اور کا وہ شکر کا وہ حسن عبادت یہ دعا اور بہت ساری دعائیں آتی ہیں انسان اس کو جو ہے پڑھے کیا نام اس کے اندر تشہد کے اندر بہت لمبی لمبی دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو انسان جو ہے اس کو اگر پڑھے تو اچھی بات ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پہلے تشود میں شیخ میں فرماتے ہیں کہ پہلے تشود میں اللہ کے رسول پر درود پڑھنا یہ بھی مصنون ہے پہلے تشود میں یعنی وہ نماز جس میں دو تشود ہوتا ہے اس میں پہلے تشود میں کیا پڑھنا اتحاد کے بعد درو شریف پڑھنا اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید و بارک علی محمد و علی محمد کما بارک ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید پہلے تشود میں پڑھنا یہ سنت ہے دوسرے میں پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ پہلے میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے کیونکہ اللہ کے سول نے پڑھنے کا حکم دیا لیکن کہیں نہیں بیان کیا کہ دوسرے میں پڑھنا آپ کو عموم ہے یہ لہذا پہلے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے تشود میں پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تو پہلا بھی تشود ہے نا جی۔ تو اس میں بھی پڑھیں آپ لیکن یہ سنت ہے پڑھنا اگر امام پڑھتا ہے تو آپ پڑھیں اگر امام کھڑا ہو جاتا تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے یا آپ اکیلے پڑھتے ہو مان لیجیے نماز تو آپ پہلے تشود کے اندر بھی پڑھو اس کو سنت ہے پڑھنا لیکن دوسرے میں پڑھنا تو ضروری ہے ٹھیک ہے ایسے بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں سسکا کی نماز میں اور ایسی مغرب رشا کی پہلی دو رکعت کے اندر بلند آواز سے قرات کرنا یہ بھی مصنون ہے ٹھیک ہے اگر مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بلند آواز سے قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن بلند آواز سے قرات کرنا یہ مصنون ہے یہ شاید مسئلہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا جہری نماز اگر اس میں بلند آواز سے نہیں پڑھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن بلند آواز سے پڑھنا یہ بہتر ہے نبی کی سنت ہے ایسی فرماتے ہیں کہ ظہر اثر میں خاموشی سے قرات کرنا اور مغرب کی تیسری رکعت میں ایسی عشاء کی دوسری آخر کی دونوں رکعتوں کے اندر خاموشی سے پڑھنا یہ کیا یہ سنت ہے اگر انسان بلند سے پڑھ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن خاموشی سے پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ پڑھے ایسی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے اور زیادہ پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا تو ضروری ہے اس کی بغیر نماز نہیں ہوگی اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکو میں چلا جائے اس کی نماز ہو جائے گی اس سے زیادہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور صورت ملاتے ہیں تو کیا ہے یہ یہ آپ کے لیے یعنی یہ مصنون ہے یہ واجب نہیں ہے غم میں آپ جسے مان لیجیے نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھا آپ نے اب رکو بھی چلے گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور کوئی صورت پڑھتے ہیں سورہ کافرون سورہ خلاص یا جو بھی صورت آپ کو یاد ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہے یہ یہ مصنون ہے مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی نماز ہو جائے گی تو یہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے ذکر کے اندر آتی ہیں اس میں یعنی سنت کے اندر آتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا مصنون ہیں تو اتنی چیزیں یہاں شیخ نے بیان کی ہیں اور وہ ساری چیزیں نہیں بیان کیا جیسے کلاس سے پہلے عزب اللہ پڑھنا بسم اللہ رحمٰن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے ایسے ہی آمین کہنا جہری نماز ہے تو بلند آباد سے آمین کہیں گے اگر فرض نماز ہے سری نماز اگر فرض ہے تو خاموشی کے ساتھ آمین کہیں گے آپ نماز پڑھتے مان لیجئے چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھتے جب ختم کریں گے تو کیا کہیں گے آمین کہنا چاہیے اگر ہم نہیں کہیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اکثر سلام پھیرنے کے بعد اسکار دعائیں سلام پھیرنے کے بعد کتنے دعائیں سب لکھی ہوئی نا چارٹ میں آپ کے لٹک کرا دیے اس کے اندر ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا یہ بھی مصنون ہے آپ کے لیے اگر آپ نہیں پڑھتے مان لیجیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں امام سلام پھیرتا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ان کی رکاوٹ چھوٹ گئی ہے کہ گویا کی فرض اور سنت کو ملا دیا انہوں نے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے انتظار کریں پڑھیں دعائیں پڑھیں اس کے بعد انسان پڑھے لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے انسان تو اس کی نماز ہو جائے گی تو سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار کو پڑھنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے ایسے ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے دائیں اور بائیں اپنا چہرہ نہیں کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی آپ نے کہا السلام علیکم و اللہ بائیں دائیں طرف السلام علیکم و اللہ آپ نے نہ دائیں طرف چہرہ کیا نہ بائیں طرف کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی سلام پھیرنا یا رکنا ہے آپ کا چہرہ اور گمانا یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے سلام کرنا ہے ضروری ہے السلام علیکم کہنا ہے لیکن اس کے لیے چہرہ گھمانا آپ کے لیے دہانا یا بائیں طرف بائیں جو ہے بائیں طرف گھمانا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ساری چیزیں سنت ہیں اگر کوئی آدمی ایسا نماز پڑھا دے کہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو لڑائی جھگڑا مت کرنا کیا یار اس کی نماز ہی نہیں ہماری ہوئی اس نے ادھر چہرہ نہیں کیا ادھر چہرہ نہیں کیا چلو پھر سے نماز پڑھتے ہیں یہ سب نہیں کرنا اس لیے علم کے لیے مسئلے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دیا مان لیجئے کبھی تو نماز ہو جائے گی آپ کی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی ہم کو نماز دہرانا پڑے گا کیونکہ یہ کرنا مصنون ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے انسان کو ہم نہیں کہتے کہ انسان چھوڑے اس کو کریں گے آپ کو سباہ ملے گا لیکن کبھی کبھی انسان مان لیجئے بھول گیا یا یا کر دیا اس طریقے سے ادھر ادھر اتنا چہرہ نہیں پھیرا تو اسی صورت میں کیا ہو جائے گا اس کی نماز ہو جائے گی ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ سب جو ہے سنت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے جو نماز کے اندر کام تھے واجبات تھے ان کا ذکر ہوا تھا تو یہ جو نماز کی سنتیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بہرحال اتنی چیزیں جو عام ہیں اور انسان کی ضرورت ہے تو یہاں پر بیان کی گئی ہیں اللہ سے ہماری عید ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں پر اخلاص خاص پیدا کرے اور اللہ رب نمازوں کو قبول کرے اور اللہ رب العامین ان سنتوں کو بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین جزاکم اللہ خیر و صاحب محمد والا علیہ و صابر میں